شریک ہو رہا ہوں جس کے لیے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اور مجلس کے تمام کار پردازگان کا تہ دل سے شکر گزار ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ملکی اور بین الاقوامی ہزار مسائل میں الجھے ہوئے عقیدہ ختم نبوت جو اس امت کے ایمان کے لیے اساس ہے اور جس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ فقراء اسلام کی ان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں چوکی داری کرتے ہیں اور اس طریقے سے آج کی امت پر ان کا بڑا احسان ہے ہم سب ان کے ممنون احسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور اسے قیامت تک دین کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ بنائے میرے محترم دوستو قبائل عرب میں کسی خاندان کے قوت کا معیار اس قبیلے اور خاندان کے نوجوان ہوا کرتے تھے جس قبیلے اور خاندان کے نوجوان زیادہ وہ اس ماحول میں طاقتور تصور کیے جاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد تو نرینہ اولاد جوان نہیں ہو سکی تو اس وقت کے قبائل اور قبائل کے سردار جو دین اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام نبوت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے کہ فکر کی بات نہیں ہے ان کی اولاد تو ہے نہیں جس دن یہ دنیا سے پردہ کر لیں گے یہ تحریک ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں میں اس معیار کو تبدیل کر رہا ہوں بظاہر آپ کی اپنی نصبی اولاد نرینہ تو نہ ہوگی لیکن قیامت تک تمہیں ایسی اولاد نصیب کر دوں گا جو اپنی جان سے گزر جائے گا جو اپنے مال سے گزر جائے گا جو اپنی اولاد سے گزر جائے گا اور اپنی جان آپ پر فدا کر دے گا آپ پر قربان ہو جائے گا اور الحمدللہ آج پندرہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بن پر دنیا آج بھی اس کوشش میں ہے کہ امت رہے لیکن اس امت کے اندر سے ایمان کی روح نکال دی جائے اور محض ایک مسلمان کا ڈھانچہ تو نظر آئے لیکن اس کے اندر مسلمان کی حقیقت نظر نہ آئے پوری مغربی دنیا اس میں مصروف ہے تمام وسائل استعمال کر رہا ہے اربوں ڈالر اس پہ نچھاور کر رہا ہے اپنے اس مضموم ایجنڈے پہ اور بڑی چالاکی کے ساتھ اور آج مسلمان کو تقسیم کر رہا ہے اسلام کی بات کرو تو دہشت گردی کی نسبت آپ کی طرف اسلام کی بات کرو تو انتہا پسندی کی نسبت آپ کی طرف مذہبی آدمی کا اعتدال قبول نہیں ہے اس و کی اطاعت آج کے اس دور میں جرم قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو بظاہر نام تو ان کا مسلمان ہے لیکن وہ فکری اور نظریاتی لحاظ سے مغربی تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں ایک مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں اسے مسلمان امت کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا اب وہ روشن خیال کہلاتا ہے آپ کو یاد ہو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یورپ کے اٹھائیس ممالک کی دفاعی تنظیم ناٹو جو انیس سو انچاس میں مارد وجود میں آیا تھی اور جس کا مقصد صرف ایک تھا کہ سوویت یونین کے کیمونزم کا راستہ روکنا ہے اور اگر سوویٹ یونین طاقت استعمال کرتا ہے تو پورا یورپ طاقت کا جواب طاقت سے دے گا جب سن انیس سو بیانوے میں روس شکست کھا گیا وسٹ ایشیا سے دستبردار ہو گیا اور سوویٹ یونین سے واپس وہ رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنی سابقہ پوزیشن پہ واپس چلا گیا تو ناٹو کا اجلاس پراگ میں ہوا ایجنڈا یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ناٹو تشکیل دیا گیا تھا اب اس کی ضرورت نہیں اب ہماری اتنا دن تحلیل ہو جانے لیکن اس تجویز کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے ایک چیلنج اور ہے اور وہ ہے اسلام اور مذہبی دنیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو نائن الیون نہیں ہوا تھا اور ناٹو کا اجلاس اس مقصد کے لیے بلایا گیا کہ اب اس کو تحلیل کر دیا جائے لیکن اس نظریے کی بنیاد پر باقی رکھا گیا کہ ابھی ہمارے مقابلے میں اسلام اور اسلامی دنیا ہے کیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی یا دنیا کے اندر انتہا پسندی اس کی ابتدا مذہبی لوگوں نے کی ہے چنانچہ وہ اسباب پیدا کیے گئے جس سے اشتعال پیدا ہو انتہا پسندی کس چیز کو کہتے ہیں ایک مسلمان جب کلمہ اسلام پڑھتا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہو سکتا ہماری تربیت اور ہماری تعلیم کی بنیاد قرآن کریم ہے اور قرآن اپنی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر جس طرح کا انسان تشکیل دیتا ہے قرآن اپنی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر جس طرح کی امت تشکیل دیتی ہے قرآن خود اس معیار کا تعین کرتا ہے وہ جَعَلْنَاكُمْ کا وَسَطًا ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے ہمارے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ کمال نام ہے اعتدال کا اعتدال نہیں تو یا افراد ہے یا تفرید افراد بھی نقص ہے اور تفرید بھی نقص ہے پانی اگر جوش کھا رہا ہے تب بھی استعمال کا نہیں اور اگر برف بن گیا ہے تب بھی استعمال کا نہیں اسے استعمال ایک ایسے حد پہ لانا ہوگا کہ جہاں آپ اس کو استعمال میں لا سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اوصاف حمیدہ بدرج اعتدال موجود اور یہی آپ کے اوصاف حمیدہ کا کمال تھا کس طرح آپ مسلمان پہ الزام لگاتے ہیں یورپ کے اندر <clears throat> مساجد پہ حملے ہوئے یورپ کے اندر مساجد کی ائمہ کو قتل کیا گیا خود امریکہ کے اندر گرجا گھروں میں قرآن جلانے کے لیے باقاعدہ تقریبات سجائی گئی گوانٹا ناموبے میں چھ سے زیادہ مرتبہ مسلمان قیدیوں کی آنکھوں کے سامنے قرآن کریم کی تصویر کی گئی پھر بھی انتہا پسندی کا الزام مسلمان پہ تم مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لینا چاہتے ہو تم ایسی حرکتیں کرو گے تو مسلمان دنیا کے اندر اشتعال کا سبب تم بنو گے یورپی پارلیمنٹ پہ میں گیا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ امتیازی قانون ہے اور یہ پاکستان میں غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے آپ اس قانون کو ختم کریں میں نے کہا ہاں ہمارے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے لیکن توہین رسالت کا قانون یورپ کے مختلف ممالک میں موجود ہے آپ کو صرف پاکستان کا توہین رسالت کا قانون کیوں اس پہ اعتراض ہے پاکستان کے اندر توہین رسالت کے قانون کے تحت غیر مسلموں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں آج تک چالیس اور پچاس کے درمیان اور اسی قانون کے تحت خود مسلمانوں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ چار سو اور پانچ سو کے درمیان ہیں جب خود مسلمان کے خلاف یہ قانون حرکت میں آتا ہے اور چار سو اور پانچ سو کے درمیان لوگوں کے خلاف یہ قانون حرکت میں آتا ہے اور غیر مسلم لوگوں کے خلاف صرف چالیس اور پچاس کے درمیان ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور یہ ان کے خلاف امتیاز برتتا ہے کوئی جواب نہیں کہنے لگے آپ کے ملک میں گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیوں کیا گیا یہ انتہا پسند بھی ہے آپ کے ملک میں نے کہا امریکہ میں تمہارے صدر کو کیوں قتل کیا گیا ہندوستان میں اندرا گاندھی کو قتل کیوں کیا گیا ہندوستان میں اندرا گاندھی کے بیٹے کو قتل کیوں کیا گیا کتنی مثالیں میں نے کہا میں آپ کو گنوا دوں جو غیر مسلم دنیا میں ہوئی ہیں حکمرانوں کی سطح پر ہوئی ہیں اب ہم افراد کے پیچھے گھومتے رہیں گے ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے لیکن ایک فرد کے عمل پر آپ پورے ملک کو پورے قوم کو مذہب کو اور امت کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ انصاف کے خلاف ہے تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں انتہا پسندی ہے اور شدت پسندی ہے دینی مدرسہ ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے دینی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہیں پر کوئی عسکریت پسند اگر کسی اسکول کو اڑاتا ہے تو پھر یہ علم دشمن ہے لیکن اگر آپ کی بمباریوں سے سو سے زیادہ مساجد منہدم ہوئے آپ کی بمباریوں کے نتیجے میں مساجد اور مدرسوں کے اندر پڑھنے والے آٹھ آٹھ سال دس دس سال بارہ بارہ سال کے بچے ایک لمحے میں لقمہ اجل بن گئے یہ عین انصاف کا ہے تمہارے میتوں پر تو میں روتا ہوں تو میرے میتوں پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں تم میں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے جلسے جو ہوتے ہیں اس کو روایتی جلسے نہ بنائیں اس کو اپنے مشن کا حصہ بنائیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے فرشتی بھی تب اترتے ہیں آپ نے کچھ کرنا ہوگا تو شیطان مدد کے لیے آئے اس کی کوئی شرائط نہیں ہے بس گمراہی کا راستہ اختیار کر لو خدا دشمنی اختیار کر لو جو چاہو کرو شیطان آپ کے ساتھ غیر مشروط آپ کا ساتھی ہے لیکن اللہ جب ساتھ دیتا ہے وہ بے نیاز ذات ہے جب تک ہر عمل کو ٹٹولو گے نہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تب تک اللہ نہیں آتا مدد لیے پرسوں ترسوں میں ملتان میں تھا ایک بڑا پڑھا لکھا بڑا محترم آدمی مجھے کہہ رہا تھا جی مولانا صاحب اخلاص کس کو کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے بھی پتا نہیں ہے اخلاص قرآن کریم میں ایک سورت ہے اس کو صورت اخلاص کہتے ہیں پوری سورت میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے اخلاص کا کوئی لفظ اس صورت میں نہیں ہے لیکن نام اس کا صورت اخلاص تو میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں پتہ نہیں میری توجہ جو ہے علماء کو قبول بھی ہے یا نہیں میرے نزدیک اخلاص اگر صورت اخلاص کو پڑھ کر اس کا معنی دیکھا جائے تو انسان کے ارادہ اور اس ارادے کی بنیاد پر عمل دونوں ایک ہی ذات کی طرف جب متوجہ ہوں گے اور اس کی مرکزیت ایک ہی ذات ہوگی اور دونوں میں یکجائیت ہوگی ہر جائیت نہ ہوگی تو اس کا نام اخلاص ہوگا زندہ تو اخلاص اپنے اندر پیدا کرو یہ ہر جائیت چھوڑ دو یہ بھی ٹھیک ہے صاحب اور یہ بھی ٹھیک ہے صاحب اور یہ بھی ٹھیک ہے صاحب اور یہ بھی اپنا آدمی ہے اور یہ بھی اپنا ہے اور یہ بھی اپنا کام ہے اور وہ بھی اپنا کام ہے اور سارے اپنے ہوتے ہیں <laughs> بابا ایک کام کرو اور وہ کام کرو جو مشاورت سے ہو جمعیت علماء بنی بر صغیر کے تمام علماء کرام مجتمع ہوئی اور باہوی مشاورت سے بنی تبلیغی جماعت بنی ہندوستان بھر کے علماء کرام اکٹھے ہوئے اور سب کے تعاون کے ساتھ ایک سلسلہ چلایا ختم نبوت کی مجلس بنی تمام علماء چاہے جس جماعت کے اندر بھی تھے بیٹھے مشورہ کیا اس کام کی ضرورت کو محسوس کیا اور چل دیا ان کے باہم آج تعاون ہے لیکن جہاں مشاورت کے بغیر ایک نئی راہ اٹھا لی جاتی ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ مشاورت کی بنیاد پر نہیں آتا میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور جذباتی ہو کر نکل پڑتا ہوں اور نتائج سے بے نیاز ہو جاتا ہوں یہ نتائج سے بے نیاز ہو کر نکلنا اس کا کم از کم عقل سے کوئی تعلق نہیں تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تدبیر کی مکلف ہم تدبیر اور تدبر دونوں الفاظ کا جو مادہ ہے وہ دال بیر رے ہے مطلب یہ کہ ہر معاملے کے انجام پر نظر ہونے چاہیے انجام پہ نظر رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرو مشاورت کے ساتھ کرو کیونکہ وہی تو اب بند ہے قیامت تک وہی قائم مقام اگر ہے تو وہ مشورہ ہے شورائیت اور جب بھی بر صغیر کے علماء نے ایک مسئلے کی ضرورت محسوس کی بیٹھے اس کے اوپر بیٹھے رہے اور بیٹھے رہے سال گزر گئے اور بیٹھے رہے بالآخر ایک پر اسی لیے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے مذہب ہے وہ شورائی مذہب ہے ایک ہزار سے زیادہ علماء کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے بعض مسائل پر مہینوں مہینوں بحث ہوتی تھی اور جب ایک نتیجے پر پہنچتے تھے اور امام صاحب کہتے تھے اب میں مطمئن ہوں اس بات سے لکھو بس یہ لفظ ہوتا تھا اور ایک نعرہ اٹھتا تھا وصر الامام الى الحق اس لیے نا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے برابر شورائیت کی بنیاد پر کوئی دوسرا مذہب موجود ہے اور نہ ہمارے اکابرین کے شورائیت کے برابر اس بر صغیر میں سے کوئی اور مثال مل سکتی ان کے سوچ میں آفاقیت تھی ان کے سوچ میں عالمگیریت تھی ان کی سوچ میں ہمگیریت تھی ہم نے اس کو چھوٹی سی ایک تنظیم بنا دیا چھوٹا سا فرقہ بنا دیا چھوٹا سا مسلک بنا دیا یہ امت کا رہنما ہے امت کا نمائندہ ہے اور ہمیں اس کو وہی مقام دینا پڑے گا آپ نہیں جانتے کس صورتحال سے ہم دو چار ہوتے ہیں یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہنچا اسلام کے نام دی گئی آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں سن انیس سو تہتر میں آئین بنا اور مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کس مشکل کے ساتھ انہوں نے اس آئین کو اس قابل بنایا کہ اسے ایک اسلامی ملک کا آئین کہ لیکن اس وقت دنیا میں جنگ تھی امریکہ اور روس کی جنگ تھی اور روس کے مقابلے میں امریکہ مسلمانوں کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ گزارا کرتا تھا لیکن آج سوویٹ یونین ٹوٹ چکا ہے امریکہ کی قیادت میں مغرب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اسلام اور مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے مظاہر آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں پچھلے سال پاکستان کی پارلیمنٹ میں سوال پیدا ہوا کہ آئین پہ نظر ثانی کی جا رہی نو مہینے ایک ہی چھت کے اندر ہم نے چوکی داری کی کوئی آئین کا ایسا دفع نہیں تھا جس پر حملہ نہ ہوا قرارداد مقاصد پر حملہ ہوا اس میں اللہ کی حاکمیت کی بات کی گئی ہے کہ اس کو آئین سے نکال دیا جائے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اس کو نکال دو سربراہ مملکت کے لیے مسلمان کی شرط ختم کر دو پارلیمنٹ کے لیے شورا کا لفظ آئین سے نکال دو اور یہاں تک کہا گیا کہ جب تک مذہب کو سیاست سے نکالو گے نہیں اس وقت تک ملک میں امن نہیں آ سکتا یہ خون خرابہ صرف مذہب کی بنیاد پر ہے یہ شیعہ یہ سنی یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ تنازع یہ نفرت تعصبات یہ ساری کی ساری ان کی وجہ اب ظاہر ہے کوئی اور تو تھا نہیں سب کی نظریں ہماری طرف سے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک عوامل میں سے ایک عامل ہے لیکن آپ نے صرف مذہب کی بات کیوں کی ہے قومیت ہے قوم پرستی ہے نسل پرستی ہے لسانیت ہے علاقائیت ہے اس کی بنیاد پر بھی تو نفرتیں ہیں ان کے اندر اس کی بنیاد پر بھی تو خون خرابہ ہو رہا ہے بلوچ پشتون کو لڑایا جا رہا ہے سرائی کی پنجابی کو لڑایا جا رہا ہے سندھی مہاجر کو لڑایا جا رہا ہے کہاں کہاں نفرتیں نہیں پیدا کی جا رہی لیکن انیس سو اکاون کی بائیس اسلامی دفعات سے لے کر ہمارے اور آپ کے اس دور کے ایم ایم اے تک تمام بکاتیں بھی فکر جتنی بھی سیاسی قیادت سیاسی قیادت نے تعصبات کو ابھارنے اور نفرتوں کو پیدا کرنے میں کردار ادا نہیں کیا کوشش کی ہے کہ ہم آہنگی ہاں معاشرے میں عناصر ہوتے ہیں جو نفرتیں بھی پھیلاتے ہیں اشتہار بھی آتے ہیں جھگڑے بھی کر لیتے ہیں لیکن میں نے کہا وہ جھگڑے اس وقت کرتے ہیں جب ایجنسیوں کی ضرورت ہو یا حکومتوں کی ضرورت ہو اور قومیت کی بنیاد پر لڑائیاں لسانیت کی بنیاد پر لڑائیاں میں نے کہا میرے سامنے موجود آپ حضرات کی جو یہ صف بیٹھی ہوئی ہے اکابرین قوم پرستوں کی میں نے کہا ان نفرتوں کی قیادت تو آپ کر رہے ہیں تو نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تو ہماری سیاست ہونی چاہیے اب جناب سکوت چھا گیا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ اجلاس ملتوی کرتے ہیں آئندہ کے لیے تکبیر مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان یقیناً مشکلات تھیں یقیناً مشکلات تھیں اور مشکلات چل رہی ہیں ہمارے سامنے لیکن اللہ کا احسان ہے اس کی نظر تھی وہ خود اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے کہ آئین کا ایک شک جو اسلام سے متعلق تھا وہ تبدیل نہیں کیا جا سکا اب یہ جو صورتحال ہم پہ گزرتی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تبصرے آتے ہیں انتہا پسند ہم ہیں شدت پسند ہم ہیں دہشت گرد ہم ہیں اور مذاکرات جرم ہیں آپریشن ضروری ہے ان کا کلا کما کرنا اور خاتمہ ضروری ہے اور یہ خونین قسم کے الفاظ اور جملے یہ ہمارے ملک کے آج کل جو سیکولر اور لبرل اور روشن خیال بنتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہوا یہ عجیب لبرل ہے جو اپنے گلے میں امن کا تمغہ بھی ڈالتے ہیں اور خون ریزی کے شوقین بھی ہیں اور میں نے ان کے جلسوں میں ان کو کہا ہے میرے بھائیوں ان کے جلسوں میں میں نے ان سے بات کی ہے یہ نہیں کہ میرا جلسہ ہے اور اپنے جلسے میں آزادی سے بول سکتا ہوں بات سنو بات سنو ان کے اجتماعات میں نے ان سے کہا ہے کہ سیکولر لوگوں سن لو مذہب کے بارے میں جتنے تنگ نظر تم ہو خدا کی قسم پر کوئی نہیں اور تمہارے بارے میں جتنے وسیع نظر مذہبی لوگ ہیں شاید کوئی ہو سکتا جتنا ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں اور ستار سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اگر یہ صورتحال آپ پر ہوتی آپ میں نے کہا کہ مذہبی لوگوں کے گلے کاٹ تمہارے اندر اتنی نفرتیں ہیں اور کبھی کبھی تمہارے منہ سے نکل آتے ہیں قد بدت البغضاء من وما فی اکبر اس محاذ پر ایک جنگ ہے ہم امن کے پیچھے پھر رہے ہیں افغانستان میں جنگ انہوں نے ڈالی پاکستان میں جنگ وہ لے کے آئے اور میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو آج جنگ ہے اور جسے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی جنگ ہے یہ اس ملک کے اندر جنرل مشرف لے کے آیا ہے اگر وہ غلط فیصلے نہ کرتا پاکستان میں یہ جنگ داخل نہ ہوتی ان کے غلط فیصلوں کے میں میں آیا اور نے حکومتی کانفرنس میں ان کے سامنے یہ باتیں کہی میں نے جرنیلوں کے سامنے یہ باتیں کہی ان کو کہ آپ ذرا بتائیں تو ہمیں سمجھائیں تو آپ نے کیوں غلط فیصلے کیے اور غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے اور غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے اور غلط فیصلوں پہ غلط کہہ رہے اور کہاں تک جائیں گے یہاں تک کہ آج پاکستان کی سلامتی جی کا سوال پیدا ہو گیا خشت اول چون حد میں عمار کج تا میرا وہ دیوار واقعہ ہو جاتا ہے افسوسناک واقعہ ہوتا ہے بم دھماکہ ہو جاتا ہے بیسو لوگ سینکڑوں لوگ اس میں چلے جاتے ہیں ہم جناب دن رات ایک کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں مذمت بری چیز نہیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے لیکن حل کیا ہے اس مسئلے کا تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ ایک غلط پالیسی بنائیں گے تو غلط پالیسی کی کھوک سے ناپسندیدہ واقعات جنم پائیں گے جب تک پالیسی تبدیل نہیں کرو گے یہ واقعات اس پالیسیوں کی کھوک سے روز روز روز جنم پاتے رہیں گے ہم ان کی طرف جائیں ہم نے جرگا بنایا اور قبائلی جرگا بنایا تاکہ قبائلی طالبان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کر سکیں وہاں کے رواج کو سامنے رکھ کے بات کر سکیں ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان سے بات کر سکیں لیکن وقت ضائع کر دیا گیا نئی حکومت آ گئی اب نئی حکومت میں پھر کام شروع ہو گیا اس کے اوپر میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہی ایک ہی میکینزم ہے حکومت کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا میکینزم اب تک نہیں بن سکا ہے کوئی نئی حکمت عملی اب تک نہیں بن سکی ہے میں آج بھی حکومت کو یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ جو کام ہوا ہے اور جس کو پوری قومی قیادت کی تائید حاصل ہوئی ہے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پوری قومی قیادت نے اتفاق کرائے کیا ہے اس کے اوپر اسی کو بنیاد بنا کر اسی کو حکمت عملی کا حصہ بنا کر امن کے لیے آگے بڑھا ہمیں کیا مزہ آ رہا ہے آخر ادھر بھی لوگ مرے ادھر بھی لوگ مرے اپنا ملک جل رہا ہے اپنے ملک کی سلامتی داؤ پہ ہے اور ہم امریکہ اور مغربی دنیا کی ترجیحات کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنا رہے ہیں پچھلی حکومت میں بھی ہمارا یہی موقف تھا ہمارا جتنا ہجم ہے ہم نے اس ہجم کے مطابق ایک کردار ادا کر ہم نے اس وقت پارلیمنٹ کا رخ بدلا تھوڑے تعداد میں ہم نے ساڑھے چار سو کی پارلیمنٹ کا رخ رخ تبدیل کر دیا اور ایک متفقہ قرارداد سامنے آتا آج ہم پارلیمنٹ کا رخ تبدیل کرنے نہیں گئے آج ہم حکومت کا رخ تبدیل کرنے کے لیے گئے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ حکومت میں کیوں چلے جاتے ہیں میں نے کہا ساری زندگی گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے رہیں گے عمر ہوتی ہے جمعیت آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے الحمدللہ کہ آج بین الاقوامی دنیا جمعیت علماء کے فیصلوں کو ان کی رائے کو رجسٹر کرتی ہے اس کا نوٹس لیتی ہے اس کے فورم پر اس کے ایک وزن ہے جب یورپی پارلیمنٹ میں میرے اوپر سوال ہوا کہ یہ فضل الرحمان جو بیٹھا ہے اس کے بارے میں یہ تو واضح کیا جائے کہ یہ انتہا پسند ہے یا اعتدال پسند ہے تو وہاں ہاؤس میں جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ یہ انتہا پسند ہے لیکن ایک ہفتہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں گزارا مختلف فورم پر ہم نے ان کے ساتھ بحث کی ہے اس کی رائے ہمارے خلاف یہ ضرور ہے لیکن ان کے دلائل اس میں وزن ہے اور ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور ان کے دلائل پر ہمیں توجہ دینی ہوگی یہ پوری طرح اعتدال کے ساتھ اپنے موقف پیش کرتے ہیں اور یہ کوئی انتہا پسند نہیں تو میرے محترم دوستو بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا مزید کسی اور جنگ اور جھگڑے کی کوئی گنجائش اس وقت نہیں ہے ہم نے اب کوئی باہر کی جنگ ملک کے اندر نہیں لڑنی اور نہ ہم اس کے متحمل ہیں نہ آپ کا پاکستان اس کے متحمل ہے تین صوبے اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں تین صوبوں کے حالات کو جمع کر کے جب اس کا نتیجہ نکالا جائے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ پاکستان کو اس کی سلامتی کا مسئلہ درپیش ہے صرف اقتصادی مسئلہ نہیں اور جب امن نہیں ہوگا معیشت نہیں بنے گی امن نہیں ہوگا ملک خوشحالی نہیں آئے گی امن اور معیشت اللہ نے بھی ہمیشہ ان دونوں کو اکٹھے اکٹھے ذکر کیا فلی بدور بہاد البید اللہ دیا تام جو امن خوف ورنبلونکم بشیئی من الجوع والخوف فازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف بدامنی یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ لہذا اگر ملک کو مستحکم رکھنا ہے باقی رکھنا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے اس کی سلامتی کے لیے کردار ادا کرنا ہے تو اولین چیز امن لانا ہے اور امن کے لیے میں نے ان سے کہا کہ ایک شخص پیاسا ہے پیاس کی بنیاد پر وہ چلا رہا ہے اب اس کو خاموش کرنے کے دو طریقے یا آپ اس کا گلا دبا دیں اور اس کی آواز بند کر دیں اور یا آپ اس کو ایک گلاس پانی پلا دیں اور اس کا پیاس دیں ستاسٹھ سال ہو گئے ہیں اور چالیس سال عرصہ گزر گیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سفارشات پر قانون سازی نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں ایک سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی آپ بتائیں نئی نسل کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ملک اسلام کی بات کرتا ہے ہمارا آئین اسلام کی بات کرتا ہے کیسے پتا چلے گا اس کو پھر قوم کے نوجوانوں کے اندر جب تشنگی آئے گی اور شریعت کی تشنگی ہوگی تو پھر وہ چلائے گا نہیں اور پھر جب وہ چلائے گا تو آپ اس کی آواز کو روکنے کے لیے اس کو تان لیں آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ قانون سازی کریں وہ بندوق کی نوک پر تم سے شریعت مانگتا ہے اور یہ جرم ہے میں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کر لوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے غلط ہے لیکن پارلیمنٹ میں ہو کر جمہوری اداروں میں بیٹھ کر قانون ساز اداروں میں بیٹھ کر اگر آپ چالیس سال سے لوگوں کو ایک اسلامی قانون بھی نہیں دے رہے تو پھر آپ لوگوں کو قانون جمہوریت کے راستے سے نہ دینے کے بڑے مجرم نہیں ہیں تو پھر آپ کے خلاف اگر رد عمل آتا ہے تو آپ ہیں وہ ہیں آپ ان کو کہتے ہیں ان سے زیادہ آپ بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں یقیناً ہم سمجھتے ہیں آج ہم دوستی کی بات کرتے ہیں آؤ دوست بنتے ہو دوستی کی بات کرو پاکستان کی سلامتی کا احترام کرو پاکستان کے مفادات کی بنیاد پر دوستی بناؤ ہماری ترجیحات کی بنیاد پر دوستی بناؤ ہم دوستی کے لیے تیار ہیں لیکن تم آقا اور غلام کی بات کرو گے تو آقا اور غلام کا تعلق ہمیں قبول نہیں اس پر اختلاف رہے گا تو ان شاء اللہ جو بھی قدم ہے ہمارا جتنا بھی آگے بڑھے گا ان سازشوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور جو قوتیں پاکستان کے اندر جو جماعتیں پاکستان کے اندر قادیانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وفود بھیجتی ہیں انہیں پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کا نمائندہ بننے کا کوئی حق حاصل نہیں جو اپنی رہنمائی اسرائیل اور یہودی لابی سے لیتے ہیں ان کو پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں مجھ سے زیادہ مذہب کے دعوے دار آپ بنتے ہیں لیکن پھر مذہب کے لیے جتنا خاموش اور غفلت کا مظاہرہ پھر آپ امرن کرتے ہیں مجھے اس کی بھی شکایت ہے ہمیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں ہم صرف اس لیے ہیں کہ آپ کی تنقید سنتے رہیں ہم صرف اس لیے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں روزانہ سوالات اٹھاؤ ہمارے خلاف ہمارے اندر نقائص ڈھونڈتے رہو حالات سے بھی ہم باخبر لہروں سے بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں بھور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں مقابلہ بھی ہم کریں اور آپ کے تیر بھی ہمارے اوپر برستے رہے اپنی سوچ بدلے گی میری درخواست ہے آپ سے سب کو ایک نئے احساس کے ساتھ اٹھنا ہوگا اگر ملک پر بد لادینیت آئی اگر اس قسم کے مادر پدر آزاد لوگوں نے ملک پر قبضہ کیا جمعیت علماء اپنا حق ادا کر چکی ہے جمعیت اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ہے ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کیوں اکیلا فضل الرحمان کیوں اس کاز میں آپ نہیں بولیں گے کیوں آپ ہماری گفتگو کو صرف اقتدار کی جنگ اور سیاسی جنگ کہیں گے تو یہ حساس چیزیں ہیں اگر ان باتوں کو حساس نہ لیا گیا اور سارا نظام ہم نے مشاورت سے نہ چلایا ایک جماعتی تصور کے ساتھ ہم نہ چلے تو شاید ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے یہ ماشاء اللہ ختم نبوت کے عنوان پر بڑا مبارک اجتماع ہے دینداروں کا اجتماع ہے علماء کا اجتماع ہے اسلام کے پروانوں کا اجتماع ہے اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ کو اس کام میں شریک کر سکوں یہ ہمارا مشترکہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حفاظت اور عقید ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کی اور ہمارے سب لوگوں کی چھوٹی موٹی جو کوششیں ہیں اس کو قبول فرمائے